بسم اللہ الرحمن الرحیم رنگ و نور شمارہ چھ سو ستر بابری مسجد کی پکار اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو بابری مسجد شریف واپس عطا فرمائے وہ عظیم بابری مسجد جو ہمارے بزدلی کے کبیرہ گناہ کی وجہ سے ہم سے چھین لی گئی اس پر ایک عارضی مندر قائم کر دیا گیا اور آج کل وہاں مشرکوں کا مشتعل مجمع اکٹھا ہے وہ رام مندر کی تعمیر کا مطالبہ کر رہے ہیں ان کے ہاتھوں میں تلواریں اور ترشول ہیں جبکہ مسلمان سہمے سہمے خوف زدہ ہیں بابری مسجد پھر پکار رہی ہے امت مسلمہ کے لیے امتحان کی گھڑی ہے یا اللہ جان حاضر ہے یا اللہ سب کچھ حاضر ہے بابری مسجد واپس عطا فرما دیجیے امت مسلمہ کی آبرو لوٹا دیجیے امت کے اجتماعی گناہ بھی معاف فرما دیجیے انفرادی گناہ بھی معاف فرما دیجیے رام مندر کی تعمیر روک دیجیے اپنے شعروں کو راستہ دے دیجیے وہ آپ کو اپنی محبت اور وفاداری دکھانے کے لیے بےتاب ہیں بابری مسجد کے مقام پر تکبیر کے نعرے اللہ اکبر اللہ اکبر اڑتا خون جھاگ مارتے زخم عشق کی خوشبو میں رچے بسے جسم اور جان کے ٹکڑے شرک اور مشرقین کی شکست ایمان اور توحید کی جیت یا رب ایک دو نہیں ہزاروں حاضر ہیں تیار ہیں جذبات سے کانپ رہے ہیں غصے سے بفرے ہوئے ہیں کہ بابری مسجد کو واپس لانا ہے ماں کے سر کا آنچل بچانا ہے سجدہ گاہ کو شرک کی جگہ نہیں بننے دینا اے بدر میں نصرت اتارنے والے رب اب ذرا اپنے آج کے دیوانوں کو بھی راستہ دے پھر انشاءاللہ اللہ زرد رنگ کی دہشت سرخ رنگ کے طوفان میں غرق ہو جائے گی تب ٹھاکرے ٹھوکروں پر ہوگا مودی مکڑے کے جالے کی طرح بودی ہو جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ انشاء اللہ بھارتی دہشت گردوں پر اتنا یاد رکھنا ہم بابری مسجد پر پوری نظر رکھے بیٹھے ہیں ہم ناجائز رام مندر کو روکنے کی مکمل فکر رکھتے ہیں تم تو سرکاری اختیارات اور پیسہ خرچ کرنا جانتے ہو ہم اس معاملے پر خود خرچ ہونے کو تیار ہیں انشاء اللہ کچھ ہوش کرو ادھر ہندوؤں کا مجمع ایودھیا میں جمع ہو کر بابری مسجد کا قصہ ہی ختم کرنا چاہ رہا ہے جبکہ ادھر ہمارے ملک میں انڈیا کی چاپلوچی کا مکرو عمل نواز شریف کے بعد بھی جاری ہے اے حکمرانوں کچھ تو شرم کرو کچھ تو ہوش میں آؤ کرتارپور کی راہداری کھولی جا رہی ہے اس کی افتتاحی تقریب کے لیے سشما سوراج اور امریندر سنگھ کی منتیں اور ترلے کیے جا رہے ہیں کہ وہ اپنے منحوس اور ناپاک قدم ہماری سرزمین پر رکھیں جبکہ وہ تکبر کے گھوڑے پر سوار ہیں اور تقریب میں اپنے دو چھوٹے وزیر بھیج رہے ہیں اقوام متحدہ کے اجلاس کے موقع پر بھی ہمارے حکمرانوں نے بھارتی وزیر خارجہ سے ملاقات کی درخواست کی جو اس نے مسترد کر دی مگر ان کو پھر بھی غیرت نہ آئی اب دوبارہ اس کے قدموں میں درخواست ڈال بیٹھے جو اس نے حکارت سے ٹھکرا دی ہائے کاش یہ کچھ غیرت کھاتے اور اپنی قوم کو اس قدر ذلیل نہ کراتے ایودھیا میں ہندوؤں کے مشتعل ہجوم دیکھ کر یہ راہداری والی تقریب ملتوی کر دیتے ساری دنیا دیکھ رہی تھی کہ بال ٹھاکرے کا پوت ادھو ٹھاکرے ایودھیا میں کس طرح تلواریں لہرا رہا ہے مگر وہاں کی حکومت نے نہ اس کو گرفتار کیا اور نہ حفاظتی تحویل میں گم کیا جبکہ ہمارے حکمران ہر وقت پاکستان کے دینی طبقے کے پیچھے پڑے رہتے ہیں انہوں نے ایک معذور اور بزرگ عالم دین کو اٹھا کر جیل میں ڈال دیا آخر کیوں علامہ خادم رضوی نے نہ کوئی تلوار لہرائی تھی اور نہ بھارت کے ہندوؤں کی طرح اقلیتوں کو قتل عام کی دھمکی دی تھی پاکستان کے حکمران اچھی طرح سن لیں بابری مسجد کا مسئلہ ساری امت مسلمہ کا اجتماعی مسئلہ ہے وہ جن کو مسلمانوں کا لیڈر بننے کا شوق ہے وہ اس وقت اپنی ذمہ داری ادا کریں اور بھارت کو صاف بتائیں کہ بابری مسجد کی جگہ رام مندر کی تعمیر برداشت نہیں کی جائے گی پاکستان کے حکمران یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر بابری مسجد کی جگہ رام مندر کی تعمیر ہوئی تو پورا بر صغیر دہلی سے کابل تک بد امنی کی ایک ایسی کالی آندھی میں گر جائے گا جو بہت دور دور تک تباہی پھیلا دے گی ہمیں کوئی شکوہ نہیں ایودھیا میں قاتل ہندو کھلے عام دندناتے پھر رہے ہیں ان بندروں کے منہ کو انسانی خون لگ چکا ہے یہ بمبئی سے ہاشم پورہ تک اور میوات سے گجرات تک ہزاروں مسلمانوں کو شہید کر چکے ہیں ہندوستان میں اب تک ہزاروں مسلم کچھ فسادات ہو چکے ہیں اور جب سے قاتل مودی آیا ہے تب سے مسلمانوں پر مظالم کا سلسلہ مزید بڑھ گیا ہے ہمیں امریکہ اور یورپ سے کوئی شکوہ نہیں کہ وہ ان حالات کا نوٹس کیوں نہیں لیتے ہم یہ شکایت بھی نہیں کرتے کہ وہ جنہیں چار مسلمان علماء اکٹھے برداشت نہیں ہوتے آج وہ لاکھوں ہندوؤں کو مسلح دیکھ کر بھی کیوں خاموش ہیں ہم انٹرنیشنل میڈیا سے بھی کوئی شکوہ نہیں کرتے کہ وہ صرف مسلمانوں کو ہی دہشت گرد کیوں کہتا ہے کیا اسے ایودھیا اور ہاشم پورہ کے مناظر نظر نہیں آتے ہم یورپی یونین سے بھی یہ سوال نہیں کرتے کہ ایک آسیہ ملونہ کی خاطر زمین و آسمان ایک کرنے والے آج لاکھوں مسلمانوں کے تحفظ کے لیے آواز کیوں نہیں اٹھا رہے جبکہ اس وقت لکھنؤ فیض آباد اور پورے اتر پردیش کے مسلمان خوف کے سائے میں زندگی گزار رہے ہیں ہمیں امریکہ سے کوئی شکوہ نہیں یورپی یونین سے بھی نہیں عالمی نشریاتی اداروں سے بھی نہیں کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ سب دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پکے دشمن ہیں یہ حضرت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں ہم دشمنوں سے ہمدردی اور تعاون کی بھیک اور خیرات نہیں مانگتے بس افسوس صرف اتنا ہے کہ خود کو مسلمان کہلوانے والے حکمران فوجیں اور اہل اختیار آخر تک کب تک ذلت اور غلامی کو مسلمانوں پر مسلط کرتے رہیں گے مسلمان الحمد للہ ایک ناقابل شکست امت ہیں وہ اپنے سارے مسئلے خود حل کرنے کی طاقت رکھتے ہیں ان میں الحمد للہ کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے مگر ہمارے ارباب اختیار مکمل طور پر ذہنی غلامی کا شکار ہیں وہ نہ تو خود مسلمانوں کے مسائل حل کرتے ہیں اور نہ مسلمانوں کو آگے بڑھ کر اپنے مسائل حل کرنے دیتے ہیں آسیہ ملونہ کی قانونی وکالت کرنے والے بابری مسجد کی قانونی وکالت کیوں نہیں کرتے آسیہ کے لیے دو عدالتوں سے سزائے موت اور ایک سے بری ہونے کا فیصلہ ہے جبکہ بابری مسجد چھ سو سال تک مسلمانوں کو اذان سناتی رہی چھ سو سال تک کسی کو یاد نہ آیا کہ وہ رام کی جائے پیدائش پر بنی ہوئی ہے مگر جب ہندوؤں کو اقتدار ملا تو وہ تاریخ بھی اپنی ماضی مرضی کی بنانے لگے ہائے کاش مسلمانوں کو بھی ایک ایسا مسلمان حکمران مل جائے جو اسلام کے لیے مرتا جیتا ہو ہندوؤں کو مودی عیسائیوں کو ٹرمپ اور یہودیوں کو بنیامین نیتن یاہو مل گئے ہائے کاش ہائے کاش مسلمانوں کو بھی کوئی مخلص مسلمان حکمران مل جائے خیر یہ تو ایک ضمنی بات تھی اصل یہ عرض کرنا ہے کہ ہم نے اپنے مسائل کے لیے غیروں سے بھیک نہیں مانگنی امت مسلمہ خود بابری مسجد کے مسئلے کے حل کے لیے کھڑی ہو تیار ہو اور آگے بڑھے دور دور تک اثر پڑے گا بابری مسجد شریف کی جگہ اگر باقاعدہ رام مندر تعمیر کیا گیا تو مسلمان اسے برداشت نہیں کریں گے سب سے زیادہ خوفناک رد عمل بر صغیر میں ہوگا انشاءاللہ اللہ افغانستان کے غیور اور بہادر مسلمان کابل اور جلال آباد وغیرہ میں موجود بھارتی مراکز کو تہس نہس کر دیں گے خود ہندوستان کے مسلمان بھی اپنے مسلحت پسند لیڈروں سے آزاد ہو کر انشاءاللہ باہر نکلیں گے اور پاکستان میں بھی حکومت اس رد عمل کو نہیں روک سکے گی مودی پر اس وقت دو ہزار انیس کے الیکشن کا خوب سوار ہے ہندوستان میں علاقائی پارٹیاں کافی زور پکڑ چکی ہیں مودی اپنے مجرمانہ ایجنڈے کو مکمل کرنے کے لیے یہ الیکشن ہر حال میں جیتنا چاہتا ہے انڈیا کے کالے چور یعنی ارب پتی اس کی پیٹھ پر ہیں ساری دنیا میں وشو ہندو پریشد اور آر ایس ایس کے حامی مودی کے لیے فنڈنگ کر رہے ہیں امریکہ اور اسرائیل کی حکومتیں بھی مودی کا ساتھ دے رہی ہیں مگر مودی کو ووٹ کے لیے خون کی ضرورت ہے اور خون بھی مسلمانوں کا اور بابری مسجد کا مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ان حالات کو سمجھ کر عظیمت اور قربانی کا راستہ اختیار کریں ابو جہل کو اپنی اسلام دشمنی پر ناز تھا آل اسلام نے قربانی کا راستہ چنا تو ابو جہل اوندھے منہ ایک اندھے کنویں کی غذا بن گیا ابو جہل کے بعد سے مودی تک بے شمار مشرق سردار مسلمانوں سے ذلت ناک شکست کھا چکے ہیں اس وقت ہندوستان میں ہندوؤں کے جتنے بھی بڑے اور نامور ہیرو مشہور کیے جا رہے ہیں وہ سب مسلمانوں سے بری طرح مار کھا کر اور ذلیل ہو کر مرے ہیں پرتھوی راج ہو یا شیواجی مراٹھے ہوں یا جاٹ ان سب نے مسلمانوں سے شکست کھائی ہے ابھی رام جنم بھومی کی تحریک میں ہندوؤں کے کتنے بڑے بڑے نام اب تک ذلیل ہو چکے ہیں اور اب نمبر ہے مسمودی شیطان کا مسلمانوں بابری مسجد پکار رہی ہے جنت مہک رہی ہے شہدا مسکرا رہے ہیں شجاعت انتظار کر رہی ہے اپنے زمانے میں اپنے حصے کا کام کامیابی سے کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ لا الہ الہ الا اللہ لا الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی علی سیدنا محمد و علیہ و صحابی و بارک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ